حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1369